سفیان نے بیان کیا ان سے ابن ابی نجیح نے ان سے مجاہد نے ان سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قربانی کے جانوروں کے جھول اور ان کے چمڑے کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا جن کی قربانی میں نے کر دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو سات